حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس چیز کے کھانے سے وضو کرو جسے آگ نے پکایا ہو سنت نسائی حدیث نمبر ایک سو اٹھتر